ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر نو